عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں ابو اسحاق نے انہیں اسود نے اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدکر پڑھا الایت دال محملہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بہتر